حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہینہ کبھی اتنا اتنا اور اتنا بھی ہوتا ہے یعنی انتیس دن کا یحیٰ بن سعید وغیرہ نے اس روایت کو بواسطہ اسماعیل محمد بن سعد سے یعنی صحابی رسول سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے کے بغیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا ہے یعنی مرسلن سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار ایک سو اڑتیس